Assalamu alaikum. This is lecture 36 of Gender Issues in Psychology. In the last lecture, we were talking about exercise and the uptake of medical facilities. We basically talked about the nature of exercise, the different varieties of exercise available, and the effects of different kinds of exercises. And we said that the minimum amount of exercise required for maintaining physical fitness from the medical point of view is about three times base is if a person is exercise especially doing some aerobics then thrice enough many people like to do it every day six times a week Some people exercise twice daily too. But the purpose of exercise should be physical fitness, and one should not feel fatigued or tired after exercise. We also talked about health effects of exercise and how exercise can help in preventing various diseases. Then the second thing that we talked about in the last lecture was uptake of medical facility. We talked about the significance of using the available facilities, especially for screening purposes. There are many diseases that can be avoided, prevented, controlled, or treated in time if they are diagnosed early and detected without any delay. Many screening facilities are available for uh, identifying and detecting diseases like um, breast cancer or cervical cancer, cancer of the prostate or cancer of the testes. But if people will not utilize the screening facilities available, they will not be able to have their problem detected in time, which means very poor prognosis in future. For the last two lectures, we have talked about different aspects of health. The basic purpose of that discussion and that talk is to take health as a gender issue. How gender becomes an important variable important factor disease and optical facilities health we said that it is internationally defined as it of complete perfect full میں healthy person person has to be physically healthy socially healthy and psychologically not can not be called person but health life ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہیلتھ میں اگر محض ڈیزیز کی ایبسنس یا کسی بیماری کا نہ ہونا جو ہے وہی ایک ایسی چیز نہیں کہ جو کسی کی ہیلتھ کو ڈیفائن کرتی ہے ہیلتھ کے لیے کسی شخص کے سوشل ریلیشن شپس کا ہیلدی ہونا اور اچھا اور خوشگوار ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان کی ذہنی کیفیات اس کی فیلنگز اس کے احساسات اور اس کا سائیکلوجیکل جو میک اپ ہے سائیکلوجیکل بینگ ہے وہ بھی ایک خوشگوار احساس کا باعث ہونی چاہیے ایک اچھی فیلنگ کا باعث ہونا چاہیے اور انسان جو ہے وہ کسی بھی ذہنی الجھن کا شکار نہیں ہونا چاہیے وقتی الجھنے اور چیز ہیں وقتی پرابلمس ایک اور چیز ہے but if a person is continuously in state of conflict اور ڈپریشن اور some other psychological problem like anxiety then that person can not be called a fully healthy person تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیلتھ کے دو پہلو ہیں جیسے کہ ہم پچھلے لیکچرز میں بھی بات کر چکے ہیں ایک تو یہ کہ بیماری نہیں ہونی چاہیے absence of disease on the other hand one should be having healthy life ہمارے لائف اسٹائل ہمارا طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں صحت جو ہے وہ پروموٹ ہو رہی ہو بیماری کو ہم پریونٹ کر رہے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلدی بہیویئر ہیں ان کے ذریعے اپنی صحت کو ہم اچھا بناتے رہیں پچھلے کچھ ڈیکیز میں پچھلی کچھ دہائیوں میں ہیلتھ سائنٹسٹ جو ہیں میڈیکل سائنٹسٹ جو ہیں اور psychologist who are involved in health research their interest has been but different from what it use to be say forty years ago اور ففٹی ایئرز اگو پہلے جب ریسرچ کی جاتی تھی تو زیادہ تر جسمانی بیماریوں کے حوالے سے میڈیکل سائیکالوجی میں ریسرچ ہوتی تھی یا بیہیویئر میڈیسن میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ ہمیں صرف بیماری کے نفسیاتی پہلوؤں پر غور نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بیماریاں پریوینٹ کیسے ہو سکتی ہیں اور کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اتنی اچھی صحت کے مالک ہوں کہ وہ بیماری کا مقابلہ بھی کر سکے اور ان کا امیون سسٹم بھی اتنا اچھا ہو کہ کوئی بیماری اگر ان پر حملہ کرے بھی تو وہ اس سے محفوظ رہ سکے so today the emphasis of psychological research health اور ریسرچ سائیکولوجی اور emphasis is different from use to be research especially psychology has two goals at least there are other goals also but one disease is to be life is improved at the same time this research helps and it should help in reducing and cutting down the health care cost. جب لوگوں کی صحت اچھی ہوگی تو ہیلتھ کیئر کی کاسٹ خود بخود کم ہو جائے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک طرف تو کسی بیماری کا شکار لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کرنا چاہیے اور دوسری طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے اس چیز پر کہ لوگوں لوگ اپنے ہیلدی بہیویئر کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں انہانس کر سکتے ہیں اور کیسے زیادہ اچھا محسوس کر سکتے ہیں اسی سلسلے میں ہم نے ایکسرسائز کی بات کی تھی اور آف میڈیکل فیسلٹی کی کی بات تھی جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا آئندہ آنے والے کچھ لیکچر میں ہم اسپیسیفک ہیلتھ پرابلمس کی بات کریں گے کچھ خاص ڈیزیز کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ جینڈر اس میں کس طرح سے اپنا رول ادا کرتا ہے some of the more common, in fact, most common diseases. Some of these diseases are specific to men. They are gender specific. Some are specific to men alone. Some are specific to females alone. Some are found in both genders, but they are more common in females, and some are more common in men. Uh, since we are dealing with it as a gender issue, emphasis will be on seeing how gender in are factors and in getting out of the element یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ بیماریاں جو ہیں ان میں جینڈر کس طرح سے ایک رسک فیکٹر کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ کوئی بیماری مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہے اور کوئی عورتوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم نے کہا ہم کچھ ایسی فزیکل کنڈیشنس کی بات بھی کریں گے جو کہ صرف خواتین میں پائی جاتی ہیں کیونکہ ان کا تعلق ہی فیمل فزیولوجی اور انیٹمی سے ہے لیکن ہم ان ڈیزیز اور ایلیمنٹس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جائیں گے یعنی ہم ان کی نیچر اور سمٹامٹولوجی میں بہت زیادہ تفصیل نہیں دیکھیں گے کیونکہ ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے کسی اور کورس میں مثلاً ہیلتھ سائیکالوجی کے کورس میں یقیناً پڑھ رکھی ہوں گی لیکن ہم ان کے بارے میں اتنی ڈسکشن ضرور کریں گے کہ اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں پہلے نہیں جانتے تو اب ان لیکچرز لیکچرز کے بعد آپ ان ان سے آگاہ ہو جائیں گے the fourth coming we will be discussing gender and heart disease gender and cancer eating disorders H I V AIDS problems of female reproductive health gender and mental ان ڈس میں سے آپ تقریباً سبھی کے نام سے پہلے سے واقف ہیں سب سے پہلے آج کے لیکچر میں ہم آغاز کریں گے اپنی گفتگو کا ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں heart disease something that you are very familiar with very well with you know people suffer from heart disease you read about it and you also hear about people who are having certain medicines for controlling this element heart disease health related material جب آپ پڑھتے ہیں لٹریچر جب پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو دو تین ایسے الفاظ دکھائی دیں گے ایسی ٹرمینالوجی ملے گی جس سے مراد ہارٹ ڈیزیز ہی ہے لیکن مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں cardiovascular disease at times they write coronary heart disease and sometimes we find just the word heart disease cardiovascular disease ایک ذرا براڈر ٹرم ہے جس میں ہارٹ ڈیزیز بھی ایک حصہ ہے اور پرابلمس اس کے علاوہ ہو سکتے ہیں لیکن آج کے لیکچر میں جب ہم ہارٹ ڈیزیز کی بات کریں گے تو we will be primarily referring to coronary heart disease اور سی ایچ ڈی اور عام طور پہ جو ہم لوگوں کو دل کی بیماری کا شکار دیکھتے ہیں یا دل کی بیماری کا یا دل کے عارضے کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت ہم سی ایچ ڈی یا کارنری ہارٹ ڈیزیز کا ہی ذکر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اس موضوع پر ایک ہی لیکچر میں بات کرنی ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دیں اس کی نیچر کے بارے میں سمٹومیٹالوجی کے بارے میں اور رسک فیکٹرز کے بارے میں رسک فیکٹرز کے بارے میں اس لیے کیونکہ جینڈر ایک اہم رسک فیکٹر ہے ہارٹ ڈیزیز میں اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ کیا مارٹیلٹی ریٹس کیا ہیں رسک کتنا زیادہ کس کے لیے ہے کن حالات میں ہارٹ ڈیزیز ہے اس کے زیادہ چانس ہے کب اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے اور کون لوگ ہیں اگر اپنا وہ لائف اسٹائل چینج کر لیں بہت حد تک اس پر قابو پا سکتے ہیں If you remember in one of the previous lectures we said that a significant change that has taken place in the area of health during the past about 100 or more years is that the the the The the cause cause cause of of of of of of mid death death, death death in case human beings has changed. Infectious diseases are are no more at least major major major today. today causes or killers lifestyle related and lifestyle based. پرانے زمانے میں لوگ انفیکشن سے مر جایا کرتے تھے آج کے زمانے میں آپ شاید ہی کسی کے بارے میں سنیں کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا کسی انفیکشن کی وجہ سے کیونکہ اتنی اچھی اینٹی بایوٹکس موجود ہیں اور وائرسز جو ہیں ان کا بھی علاج موجود ہے ہم جانتے ہیں ان کو کس طرح سے مینج کیا جا سکتا ہے زیادہ سیریس بیماریاں اور کرونک النسز جو ہمیں آج دکھائی دیتی ہیں ان میں سے زیادہ تر کا تعلق اس بات سے ہے کہ لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی and heart disease is one of those major فاپ موسٹ ریزن اور سب سے زیادہ لوگ ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے یا دل کے عارضے کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں کارنری ہارٹ ڈیزیز اور C H refers to problems اور disease affecting the circulatory system the blood supply various parts main root cause of C H ٹیز اتھی vessels that supply blood to the heart blood اپس condition when that vessels they are less flexible hard and need less capable of sustain fluctuation تو جڑ کیا ہے ایک کنڈیشن ایسی کنڈیشن جس کی وجہ سے ہارٹ کی مختلف بیماریاں جو ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے یہاں پہ ایک چیز میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور وہ یہ کہ this lecture is not meant for a medical student so we are talking to students of psychology and may be not have that background about and the treatment if we talk about it common everyday language using common everyday vocabulary تو اتھیروسکلوروسس کی بات جب ہم کر رہے ہیں تو وہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے بلڈ ویسلس یا ہماری جو شریانے جو ہیں یا آرٹریز جو ہیں وہ تھکننگ کا شکار ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے نیرو ہو جاتی ہیں ان کے اندر پلاک کی ایک تہ جم جاتی ہے اگر ہم اس کو آسان لفظوں میں کہنا چاہیں تو ہم میل کہہ سکتے ہیں لیکن وہ میل نہیں ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کولیسٹرول کی تہ جم جاتی ہے یوں سمجھ لیجیے کہ ایک تہ ان کے اندر بن جاتی ہے جس کی وجہ سے اگر وہ ایک خاص سائز کی تھی اور اس تہ کی وجہ سے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے نیرو ہو جاتی ہے اس نیرونیس کی وجہ سے اور ہارڈنگ کی وجہ سے اور تھکننگ کی وجہ سے وہ فلیکسیبل بھی نہیں رہتی جس کا مطلب ہے کہ اگر بلڈ جو ہے زیادہ پریشر سے ان کے ان میں سے گزرے گا تو وہ اس کو اس پریشر کو اور چینج اور فلکچویشن کو برداشت نہیں کر پائیں گی اگر تو بالکل آرام سے سکون سے سب چیزیں ہو رہی ہیں بلڈ بھی ویسے فلو کر رہا ہے تو ان آرٹریز پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن جہاں اسٹریس آئے گی یا مثلاً کسی نے اسٹرینوس ایکسرسائز کی ہے اور دوران خون جو ہے اس کی رفتار بڑھ جائے گی پریشر بڑھ جائے گا تو اس وقت ان شریانوں کے لیے اس پریشر کو برداشت کرنا آسان نہیں رہے گا جس کی وجہ سے فردر پرابلمس ہوتے ہیں کچھ پرابلمس کا ہم یہاں پہ صرف نام لے کر ذکر کریں گے in common everyday vocabulary we can see to اتھی variety of problems difficulty in blood flow blockade in blood flow restrict blood flowed restrict blood supply the heart uh resulting pain especially difficulty in breathing blood اب آپ کو تھوڑی سی پہچان ہونی چاہیے کہ ہماری باڈی میں بلڈ کی سرکولیشن میں دو طرح کی ویسلس کم از کم موجود ہیں وینز اور آرٹریز آرٹریز وہ ویسلس ہیں جو کہ صاف خون لے کے ایسا خون لے کے which contains oxygen and nourishment it goes to the heart اور پھر یوں وہ تمام بلڈ پمپ ہو کے پوری باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے جب بلڈ ویسلس ہماری کنسٹرکٹ ہو جائیں گی نیرو ہو جائیں گی بلڈ کی سپلائی رک جائے گی بہت مشکل ہو جائے گی یا رکاوٹ کے ساتھ چلے گی یا بہت سلو ہوگی جس صورت میں ہماری باڈی کے مختلف مسلس کو اور ٹیشوز کو خاص طور پہ ہارٹ کو وہ نرشمنٹ اور وہ آکسیجن نہیں ملے گی جو کہ اس کو درکار تھی اور جس کی اس کو عادت تھی اور تھوڑا سا یہاں پہ آپ کے نالج کے لیے یا یوں کہہ لیجیے کہ آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ یہ آکسیجن کہاں سے آ رہی تھی جب ہم سانس لیتے ہیں اور ہمارے پھیپھڑوں کے ذریعے جو ہوا اندر جاتی ہے اس میں سے آکسیجن جو ہے وہ بلڈ کے اندر شامل ہو جاتی ہے اور یہی وہ صاف بلڈ ہے جو بعد میں باڈی میں سرکولیٹ ہوتا ہے اور پھر ایک پوری گردش کے بعد وہ واپس اسی مقام پہ آتا ہے تاکہ وہ نئی آکسیجن لے کے جائے تو محض آپ یوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلڈ ویسل کے تھکن ہونے کی وجہ سے یا نیرو ہونے کی وجہ سے ایک سائیکل اسٹارٹ ہو جاتا ہے پرابلمس کا what happens to the body when the blood vessel good shape in any living organism body it affects structure very seriously the impact of problems in the circulatory system is serious because this system has a direct continuous non stop contact with the whole body this state of affairs میں ریزلٹرنٹ پارٹ ریلیٹڈ کنڈیشنس تو جب یہ صورت حال پیدا ہو جائے کہ ہماری بلڈ ویسل جو ہیں وہ بلڈ کو اس طرح سے سپلائی نہیں کر رہی جس طرح سے کرنا تھا اور ہمارے بلڈ میں وہ جو نرشمنٹ اور آکسیجن اس کے ذریعے مختلف مسلز اور ٹیشوز کو ملنی تھی وہ نہیں پہنچ رہی یا بہت کم مقدار میں پہنچ رہی ہے تو اس کے نتیجے میں کم از کم دو ایسی سچویشن پیدا ہو سکتی ہیں جن کے نام سے آپ پہلے ہی واقف ہیں ایک انجائنا پکٹورس اور دوسری مایوکارڈیل انفاکشن یا ایم آئی یا جس کو آپ عام الفاظ میں ہارٹ اٹیک کہتے ہیں بہت سے لوگ کسی کو انجائنا ہونے کی صورت میں بھی کہتے ہیں کہ جو ان کو دل کا دورہ پڑ گیا یا ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا angina is not heart attack heart attack is known as M I or myocardial infection دونوں میں دیکھا جائے تو ایک ہی صورت حال کے دو مختلف کانسیکوینسز ہیں دو مختلف نتائج ہیں اور ان میں ایک ڈگری کا فرق ہے مگر بہرحال ایک سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اور ایک پڑھے لکھے انسان ہونے کے ناطے آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے انجائنا کو اور ہارٹ اٹیک کو angina pectoris it refers to the restrict blood supply to the myocardium or the heart muscle this temporary and usually short term restriction or shortage of oxygen and nourishment into the alarm of heart disease that is angina so angina سے مراد ہے restricted blood flow to the heart جب بلڈ کی سپلائی ریسٹرکٹیڈ ہوگی آکسیجن جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہو کے ہارٹ تک نہیں پہنچ رہی تو مایوکارڈیم پر اس کا افیکٹ ہوگا مایوکارڈیم سے مراد ہے ہارٹ کا مسل جیسے باڈی کے کسی بھی اور مسل کے ساتھ ہوتا ہے اگر اس کو آکسیجن نہیں مل رہی ہوگی تو اس کو ایک ڈسکمفرٹ کا احساس ہوگا انجائنا کی علامات عام طور پر چند منٹ تک رہتی ہیں اس میں یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ عام طور پر عام طور پر لوگوں کو بہت زیادہ ایکسرسائز کے بعد بہت زیادہ اسٹریس کے بعد خواہ وہ بہت زیادہ خوشی کی صورت میں ہو یا بہت زیادہ غم کی صورت میں کسی شوق کے بعد کسی صدمے کے بعد یا کسی دھچکے کے بعد یہ ایکسپیرئنس ہوتا ہے جس شخص کو انجائنا کا اٹیک ہو رہا ہو اس کو ایک گھٹن کا احساس ہوتا ہے سفوکیشن کا احساس ہوتا ہے سانس لینے میں اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو سینے میں درد ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو شدید کرشنگ پین ہوتا ہے اسکویزنگ پین ہوتا ہے بعض کو ذرا سا ہلکے لیول کا پین ہوتا ہے اور ان کو گھٹن کا احساس زیادہ ہوتا ہے ڈائبیٹک پیشنٹ کی صورت میں عام طور پر ان کو ہارٹ کا پرابلم جب ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے تو سائلنٹ اٹیک ہوتا ہے تو عام طور پر ان کو درد نہیں ہوتا اس طرح سے جس طرح سے کسی دوسرے شخص کو ہوتا ہے اسی وجہ سے ان کو زیادہ نقصان ہو جاتا ہے ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے تو انجائنا میں کیا درد عموماً سینے میں اور بازو کی جانب ہوتا ہے عام طور پر بائیں بازو میں زیادہ جو ہے درد کی شکایت لوگ کرتے ہیں بعض صورتوں میں یہ درد جو ہے گردن میں یا جوز میں محسوس ہو سکتا ہے اور اس طرح اگر کسی شخص کو ذرا سا بھی خدشہ ہے کہ اس کو ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے تو اس کو اس قسم کے اچانک ہونے والے درد کو اگنور نہیں کرنا چاہیے بعض اوقات پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے اور کی سی کیفیت محسوس ہوتی ہے اور لیکن دراصل وہ ہو سکتا ہے کہ ہارٹ کے پرابلم کی وجہ سے ہو انجائنا کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو اگر ہم نے کمپیئر کرنا ہو ہارٹ ڈیزیز میں ہارٹ اٹیک یا مایوکارڈیل انفاکشن کو اور انجائنا کو تو وہ شخص جس کو انجائنا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں خوش قسمت ہے جس کو پہلی دفعہ میں ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا because angina is an alarm مہلت ہوتی ہے ڈاکٹر ای سی جی کر سکتے ہیں دوائیاں ریکمینڈ کر سکتے ہیں ریسٹ ریکمینڈ کر سکتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے بعد سے انسان اپنا لائف اسٹائل تبدیل کر لے تو وہ صحت یاب ہو سکتا ہے اور خاصی عرصے تک صحت مند رہ سکتا ہے دوسری سچویشن ہے myocardial infarction MI ya heart attack. Myocardial infarction is the serious form of coronary heart disease when, as a result of obstructed blood supply or blocked coronary arteries, oxygen supply to the myocardium is shut off. It damages the heart muscle. Like any other tissue or muscle, the heart muscle cannot survive without oxygen. As a result, affect part or tissue of the myocardium dies in of oxygenation or heart attack this damage to the heart muscle is permanent مایوکارڈیل انفاکشن ابھی ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ مایوکارڈیم سے مراد ہے ہارٹ کا مسل انفاکشن سے مراد ہے کسی مسل کے کسی پارٹ کا ڈیڈ ہو جانا جب اگر جائنا ہم نے کہا تھا کہ اس کی تکلیف جو ہے اس کی شکایت چند منٹ رہتی ہے عام طور پر اور فرد کے پاس اتنا وقت اور اتنی ہمت عام طور پر ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس خود چلا جائے یا کسی کو کہے کہ مجھے آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں انفیکشن کی صورت میں پرابلم ذرا زیادہ شدید ہوتا ہے اس میں تو لانگ پیریڈ کے لیے اگر آکسیجن نہیں مل رہی مایوکارڈیم کو یا ہارٹ مسل کو تو کسی بھی اور مسل کی طرح سے وہ ڈیمیج ہو جائے گا اور شدید صورت میں وہ ڈیڈ ہو جائے گا تو جب کسی مسل کا کوئی حصہ جو ہے اس طرح سے جب ختم ہو جائے ڈیڈ ہو جائے تو یہ ایک پرماننٹ لاس ہے اور یہ لاس جو ہے جو کہ مایوکارڈیم کو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انفاکشن تو جب مایوکارڈیم کا کوئی پارٹ جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گا تو اس کو ہم کہیں گے مایوکارڈیل انفاکشن اور یہ ڈیمیج جو ہے یہ ریپیئر نہیں ہو سکتا once again as a student of psychology I would like to be aware of one thing different are different cells and different which different muscles won not be repaired again do not regrow ہماری باڈی کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ اگر ان کو کاٹ دیا جائے مثلاً بال یا ناخن یا ہاتھ پہ چوٹ لگ جائے اور اسکن کٹ جائے گوشت کٹ جائے تو کچھ عرصے کے بعد وہی چیزیں دوبارہ موجود ہو جاتی ہیں لیکن کچھ سیلز ایسے ہیں کچھ مسلز ایسے ہیں کہ اگر پرماننٹلی وہ ڈیڈ ہو جائیں یا ان کو اس طرح کا کوئی سیریس نقصان پہنچے تو وہ دوبارہ سے گرو نہیں کرتے مثلاً برین کے سیلس ہارٹ کے مسلس اور جبکہ بہت سے لوگ بہت سے کویکس ایسے ہیں اور بہت سے ایسے پروفیشنل کویکس میں ان کو کہوں گی کیونکہ وہ کسی اور پروفیشن سے لگتا ہے کہ ان کا تعلق ہے لیکن جو وہ کر رہے ہیں وہ کویکس والی حرکت ہے وہ لوگوں کو اس امید میں مبتلا کر دیتے ہیں یہ چکر دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیے ہم آپ کو ڈرپس لگائیں گے اور آپ کے نیورونز اور آپ کے برین کے مسلز اور آپ کے ہارٹ کے مسلز دوبارہ سے گرو کر جائیں گے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یہ محض جہالت کی بات ہے اور لوگوں سے روپیہ بٹورنے کی بات ہے so you should be aware of the fact that once and that part can not grow again تو یہاں سے سیریسنیس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیوں اس بیماری کو اور ہارٹ ڈیزیز کو پریونٹ کرنا اتنا اہم ہے جبکہ پریونشن بہت آسان ہے change your lifestyle and prevent the disease myocardial infection کے سمٹمس کیا ہیں the symptoms of an M I میں include severe crushing or squeezing pain in the chest arms shoulders back abdomen or jaws weakness dizziness nausea feeling of severe suffocation or difficulty in breathing تقریباً اسی طرح کی علامات ہیں جیسے کہ انجائنا میں لیکن بہت زیادہ شدید بہت زیادہ تکلیف دے اور پہلی دفعہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو تو اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے لیکن تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ یقیناً دوسرے لوگوں کو اس سے آگاہ کرتا ہے ہم نے بھی کہا پہلی دفعہ اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو دو یا تین ہارٹ اٹیکس بھی ہوتے ہیں لیکن عام طور پر اگر کسی یگ شخص کو ہارٹ اٹیک ہو اور اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور پہلی دفعہ ہوا ہے اور اس کی عمر زیادہ نہیں ہے تو پہلا ہی ہارٹ اٹیک فیٹل ثابت ہوتا ہے بڑی عمر کے لوگوں میں عام طور پہ ایک سے زیادہ اٹیکس بھی ہو سکتے ہیں the risk factors in coronary heart disease some risk factors in C H D are and fixed control. کچھ رسک factors ایسے ہیں جن کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے آپ پیدائشی طور پر ان کے حامل ہیں آپ کو وہ چیزیں ملی ہیں نیچر سے یا جینیٹکس کے ذریعے مثلاً فیملی ہسٹری آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے کنجینیٹل ڈیفیکٹ اگر کوئی ہے کسی کے ہارٹ میں شروع سے پیدائشی طور پہ کوئی پرابلم تھا وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور ایک اور risk factor that is inherent and unchangeable that is the sex of a person بے شمار ریسرچ یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ مرد ہی ہارٹ ڈیزیز پر زیادہ رسک میں ہوتے ہیں عورتوں کو ہارٹ ڈیزیز کا رسک کم ہے لیکن بڑی عمر میں خاص طور پہ سکسٹی پلس میں اگر ہم دیکھیں تو مردوں اور عورتوں کے ریٹس اور ان کا رسک جو ہے وہ اتنا زیادہ مختلف نہیں ہوتا دوسری طرح کے رسک فیکٹرز ہیں فیزیولوجیکل کنڈیشنز کچھ ایسی فیزیولوجیکل کنڈیشنز ہیں جن کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے ہم ان کو بہت حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں مینج کر سکتے ہیں ان کے لیے علاج موجود ہے جیسے کہ ہائپر ٹینشن یا سیرم کولیسٹرول اوبیسٹی یا اوور ویٹ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو مینج کیا جا سکتا ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور ود ان لمٹ رکھا جا سکتا ہے ایک اور کیٹیگری جو رسک کی ہے وہ ہے بہیویئر رسک فیکٹرز اور lifestyle related risk factors research سے بہت کلیئرلی ہمیں یہ ایویڈینس ملتی ہے کہ کچھ بیہیویئرز ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں یا پازیٹیولی کو ریلیٹڈ ہیں with heart disease for example smoking then eating high cholesterol diet lack of exercise or no exercise sedentary lifestyle and routine full of stress اور پھر ایک اور چیز ایک اور رسک فیکٹر جو کہ بہت سی ریسرچ سے سامنے آیا ہے اور ایک خاصی حد تک کنفرم بات ہے خاصی حد تک ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سو فیصد لوگوں میں شاید ایسا نہ ہو but the majority of heart patient a type A personality ایسی personality which is marked by characterised by competitiveness sense of urgency of time feeling of irritability restlessness anxiety this is an anxiety prone personality جو لوگ بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں افراتفری کا شکار رہتے ہیں ہیں they want to meet dead all the time اس طرح کے لوگ جو عام طور پر ہارٹ ڈیزیز کا زیادہ شکار ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو انہرنٹ رسک فیکٹر جو ہے وہ جینڈر ہے یعنی کوئی شخص مرد ہے یا عورت اس سے اس کا رسک ڈٹرمن ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو کچھ فیزولوجیکل ہیں اور کچھ ایسی بیہیویئرس ہیں لائف اسٹائل ریلیٹڈ جو بیہیویئرس ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں جینڈر کے ساتھ اور یہ سب کچھ مل کے ایک طرح کا اسٹرکچر بناتے ہیں ایک طرح کا کمپاؤنڈ رسک فیکٹر باڈی بناتے ہیں یعنی مختلف طرح کے سمٹمز اکٹھے ہو کے مختلف طرح کے رسک فیکٹرز مل کے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ان کا رسک ڈٹرمن کرتے ہیں مثلا مرد اور اسموکنگ کرتا ہو اور فیمل اور اسموکنگ کرتی ہو ان کے رسک جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں gender and coronary heart disease heart disease is the major killer in the modern world men اور women both can develop coronary heart disease at any stage of life however men have been found to be at higher risk of developing coronary heart disease Most of the research findings available on coronary heart disease focus primarily on men. Most of the data available میں develop C H D but more men than women die of coronary heart disease ہم نے کہا تھا ہارٹ ڈیزیز آج کا میجر کلر ہے دنیا بھر میں ہونے والی اموات کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیز ہے ہارٹ ڈیزیز مردوں کو بھی ہوتی ہے عورتوں کو بھی ہوتی ہے عمر کے کسی حصے میں ہو سکتی ہے لیکن مرد ہائر رسک پہ ہیں زیادہ مردوں کو ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے اور زیادہ مردوں کی ڈیتھ جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ویمن ایسا کیوں ہوتا ہے یہ اس کے بارے میں ہم اگلے کچھ منٹ میں بات کریں گے کیونکہ عورتوں کو ایک خاص طرح کی پروٹیکشن نیچر نے دے رکھی ہے لیکن میں چند چیزیں یاد رکھنے کی ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت جو ڈیٹا اور انفارمیشن اویلیبل ہے زیادہ تر ویسٹرن کلچر سے لیا گیا ہے اور ان میں سے جو زیادہ بڑی ریسرچز ہیں براڈ بیس ریسرچز ہیں وہ امریکی سوسائٹی پہ کی گئی ہیں ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بھی اس کی ریلیونس ہے اور ہمارے ہاں بھی اسی طرح کے ٹرینڈس پائے جاتے ہیں اگر ڈیزیز کی انسیڈنس کو دیکھا جائے مردوں میں ہارٹ ڈیزیز زیادہ ہوتی ہے مورٹیلٹی ریٹ کو دیکھا جائے تو زیادہ مرد جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے the difference between men and women for death cardiovascular disease is the greatest in the middle age years in people age thirty five to seventy four years men 85 five years دو باتیں ایک تو یہ کہ مڈل ایج کے بعد جب بڑی عمر میں داخل ہوتے ہیں تو مردوں اور عورتوں کا رسک کو اتنا مختلف نہیں رہتا کم عمر کی عورتوں میں ینگ عورتوں میں اور مڈل ایج عورتوں میں رسک بہت کم ہے لیکن عمر بڑھنے کے ساتھ ان میں رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے دوسری بات ہم نے ابھی یہاں پہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کا ذکر کیا کارنری ہارٹ ڈیزیز کے بجائے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز میں عام لفظوں میں جس کو ہم ہارٹ ڈیزیز کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں شامل ہیں مثلا اسٹروک یا پیرالس تو اگر ان تمام کو دیکھا جائے ان تمام کے رسک کو دیکھا جائے تو ہمیشہ سے جیسے پہلے کہا گیا ہے مردوں میں رسک زیادہ ہے عورتوں میں کم لیکن بڑی عمر میں آ کے یہ رسک زیادہ مختلف نہیں رہتا جینڈر اور sex of a person has been found to be one of the significant risk factor in heart disease the famous and widely quoted Framingham Massachusetts research project has identified number of risk factor for coronary heart disease یہاں پہ ہم ابھی یہ رسک فیکٹر بتانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا فریمنگم اسٹڈی کے بارے میں بتا دیں Framingham heart study Massachusetts U S میں کی گئی اور یہ ایسی اسٹڈی ہے جو شاید ہارٹ کے سلسلے میں کی جانے والی اسٹڈیز میں سب سے زیادہ اوتھینٹک اور براڈ بیس اسٹڈی سمجھی جاتی ہے یہ اسٹڈی انیس سو پچاس کے لگ بھگ شروع کی گئی بعض جگہوں پہ نائنٹین فورٹی ایٹ بھی اس کا سال لکھا گیا ہے انیس سو اڑتالیس میں شروع ہونے والی اسٹڈی میں پانچ ہزار لوگوں کا سیمپل لیا گیا یہ وہ لوگ تھے جن کو ہارٹ ڈیزیز نہیں تھی اور ارادہ یہ تھا کہ اگلے بیس سال تک اسی سیمپل کو فالو کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ مختلف فیکٹر جس میں لائف اسٹائل شامل ہے اور ہیبٹس شامل ہیں کس طرح سے ہارٹ ڈیزیز کی ڈیولپمنٹ میں ان کا کوئی رول ہے یا ان کی کوئی ریلیشن شپ یا کو ریلیشن ہے اب اس اسٹڈی نے جس کے بارے میں خیال تھا کہ 1970 تک مکمل کر لی جائے گی اتنے ویلوبل ریزلٹس دیے گئے کہ اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا پروگرام بنا لیا گیا اور اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا اور پھر 1971 میں اس میں مزید پانچ ہزار لوگوں کا سیمپل لے لیا گیا یہ پانچ ہزار لوگ وہ تھے جو کہ پہلے والے سیمپل کی اولاد ان کے اسپاؤس یعنی ان کے میاں اور بیوی تھے اس میں اور پھر مزید کچھ برسوں کے بعد ایک تھرڈ جنریشن کو نائنٹیز میں اس میں شامل کر لیا گیا یعنی پانچ ہزار لوگ ایک دفعہ لیے گئے پھر پانچ ہزار لوگ لیے گئے اور پھر اتنے ہی لوگ اس میں یہ کیا ہوا کہ ایک فیملی ہسٹری بھی ٹریس ہو گئی اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جن لوگوں میں ہارٹ ڈیزیز نہیں تھی نائنٹین سیونٹی تک ان میں کیا تبدیلیاں آئیں ان میں سے کتنے لوگ تھے جن کی ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ ڈیتھ ہوئی سو اتنی بڑی ایک لانگیٹیوڈنل اسٹڈی جو ہے پلان کی گئی اور اس کے بعد اس کو آپ نے دیکھا کہ اس میں فردر سیمپل بھی ایڈ کر دیے گئے اس لیے اس کے جو فائنڈنگس ہیں اور اس میں جو رسک آئیڈینٹیفائی کیے گئے ان کو بہت اوتھینٹک سمجھا جاتا ہے کیونکہ اتنے بڑے عرصے کے لیے اتنے بڑے سیمپل پہ کبھی اسٹڈی نہیں کی گئی تھی تو فیمنگم اسٹڈی کے مطابق جو رسک فیکٹر آئیڈینٹیفائی کیے گئے وہ یہ ہیں male sex advancing age cigarette smoking hypertension diabetes obesity so اس اسٹڈی کے مطابق سب سے پہلا رسک فیکٹر کہ جن لوگوں میں ہارٹ ڈیزیز زیادہ ہوتی ہے وہ ہے کہ مرد اس کے علاوہ اگر پھر وہ اسموکرز بھی ہیں ایکسرسائز بھی نہیں کرتے اوبیس یا اوور ویٹ بھی ہیں ڈائٹ بھی ان کی اس طرح کی ہے اور پھر ڈائبیٹک بھی ہیں تو رسک اس میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے بہت سی ریسرچ جو ہے اس کے بارے میں کی گئی ہے اور لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ اور فائنڈنگ بھی دی گئی ہیں ایک فیکٹر جو ہر ایک میں کامن پایا گیا سیکس کے علاوہ دیٹ از اسموکنگ آگے ہم کینسر میں بھی یہ چیز دیکھیں گے کہ کچھ کینسر میں اسموکنگ بہت ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے اور ہارٹ ڈیزیز میں اس کا بہت ڈائریکٹ کو ریلیشن دیکھا گیا ہے تو آج جو ریسرچ ایویڈینس ہمارے پاس موجود ہے اس کے بعد ہم یہ جانتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں دونوں کو ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے لیکن مرد زیادہ رسک پہ ہیں mortality rate from heart disease is higher in men عورتوں میں بڑی عمر میں پوسٹ مینوپاز فیز میں ہارٹ ڈیزیز کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے first heart attack if the patient survive the prognosis is much better men as compare to women also the chance of survival is higher than in risk مردوں میں زیادہ ہے دونوں کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے لیکن اگر ہارٹ اٹیک ہو اور پہلا ہارٹ اٹیک ہو تو بچنے کے زیادہ چانسز مردوں کے ہیں عورتوں کے کم کم عورتیں پہلے ہارٹ اٹیک کے بعد سروائیو کرتی ہیں اس لیے مردوں کا پرگنوس بھی بہتر ہے عورتوں کا prognosis after the first heart attack کم ہے اور ان کی سروائیول کے چانسز بھی کم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا ہے کہ کولیسٹرول کا تعلق ہے اور کولیسٹرول کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ایچ ڈی ایلس بھی ہیں ہمارے پاس L D Ls high density H T L low density lipo L D L جن لوگوں کے بلڈ میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کولیسٹرول زیادہ ہو گیا بہت خطرناک بات ہے اصل بات یہ ہے کہ اس کولیسٹرول میں ایچ ڈی ایل اور ایل ڈی ایل کی ریشو کیا ہے جن کے بلڈ میں ایل ڈی ایل زیادہ ہوگا ان کے لیے زیادہ رسک ہوگا جن کا ایچ ٹی ایل زیادہ ہوگا ان کے لیے رسک کم ہوگا اور یہی چیز ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین میں پروٹیکشن کا باعث بنتی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ females are probably naturally protected against heart disease آخر نیچر نے ان کو کیا پروٹیکشن فراہم کی ہے جس کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیز کا رسک ان میں کم ہے اور بہت لمبے عرصے تک وہ اپنی زندگی میں ہارٹ ڈیزیز کے ڈیولپ ہونے سے بچی رہتی ہیں what cause natural protection of women against heart disease there is significant evidence available suggesting thing females protect against heart disease a very low rate of female dying or later possible life expectancy of men how the protection of women against heart disease restrict and middle at the possible following levels The female hormone estrogen has the quality of diminishing the arousal of sympathetic nervous system, thus having a protective effect. 2. Women tend to have higher levels of HDL, high-density lipoproteins. The high levels of estrogen in premenopausal women have been found to be related to high HDL levels. 3. The HDL harmful effect attributory factor for the higher H T L level against heart disease in women تو ہم دیکھتے ہیں کہ کم از کم تین چیزیں ایسی ہیں عورتوں کی باڈی کے بارے میں ان کی فیزیولا کے بارے میں ان کے سسٹم کے بارے میں جن کی وجہ سے وہ پروٹیکٹڈ رہتی ہیں ہارٹ ڈیزیز کے خلاف ایک تو ایسٹن جو ہارمون ہے فیمل ہارمون اس کی وجہ سے پھر اس کا تعلق ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی ڈینسٹی لیپو پروٹینس کے ساتھ ہے ایچ ڈی ایل جو ہے وہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے مردوں کے نسبت اس کی وجہ سے ایل ڈی ایل جو ہے وہ سپریس ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے فنکشن میں یہ بھی شامل ہے کہ سمپتھیٹک نروس سسٹم راؤزل کو بڑی جلدی سبسائڈ کر دیتے ہیں اس کے اوپر ایک ڈیمینشنگ افیکٹ ہے سمپتھیٹک نروس سسٹم کے فنکشن کے ڈیمینش ہونے سے کیا فائدہ ہوگا یعنی باڈی میں جو ایک الارم کی اور الرٹنس کی کیفیت تاری ہوتی ہے اس کو بڑی جلدی کام ڈاؤن کرنے کا جو ہے ایک فنکشن موجود ہے فیمیل ہارمونس میں اور اس سے ریلیٹڈ باقی کے فنکشنس میں تو ایسٹروجن کی موجودگی اس کے high levels S D L کی موجودگی اس کا high level L D L کا لو لیول یہ تمام چیزیں مل کے ایک نیچرل پروٹیکشن جو ہے فیمیلس کو پرووائڈ کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بڑی عمر کی عورتوں میں پوزل خواتین میں جن میں ایسٹوجن کا لیول بہت گر چکا ہوتا ہے ان میں پھر ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے زیادہ اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اور ان کا مورٹیلٹی ریٹ بھی فرام ہارٹ ڈیزیز بڑھ جاتا ہے pre pausal women known to have high level of H D L as well as estrogen as compare to men exhibit smaller increase in blood pressure neuro endocrine and some metabolic reaction response stress these protect factors operate pre menopausal women and developing heart disease post menopausal women is about same as men the risk for heart disease around fifteen تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ فیملس کو ایک نیچرل پروٹیکشن دیتی ہیں مردوں کے مقابلے میں وہ بہت حد تک بہت برسوں تک ہارٹ ڈیزیز سے بچی رہتی ہیں اور اگر ہم مردوں سے کمپیئر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو کم از کم پندرہ برس کی ایج حاصل ہے ان میں پندرہ برس دیر سے ہارٹ ڈیزیز پیدا ہوتی ہے لیکن پیدا تو ہوتی ہے فیملس کو بھی ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں فیملس کو بھی انجائنا ہوتا ہے وہ کیا سچویشنس ہیں وہ کیا حالات ہیں کہ جس میں فیملس ہارٹ ڈیزیز کا شکار ہوں گی when are women at a higher risk of heart disease وہ کیا ہیبٹس ہیں کیا حالات ہیں وہ کیا عادات ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی عورت جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیز کے رسک میں اوپر کے لیول پہ چلی جائے گی apart from growing age women's risk of developing heart disease rise menopausal phase this period some direct and some indirect cause lead to heart disease M I heart disease first menopause lead towards these effects increase blood pressure cholesterol glyceride تو مینوپاز کے نتیجے میں ایسٹروجن کے لیول کم ہونے یا ڈش ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ باڈی ویٹ بڑھنے سے ایل ڈی ایل کولیسٹرول بڑھنے سے ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جس کی وجہ سے جو فیملس ہیں وہ زیادہ پرون ہو جاتی ہیں زیادہ ہو جاتی ہیں ہارٹ ڈیزیز کچھ صورتوں میں فیمل جو ہیں وہ ہارٹ ڈیزیز سے بچ سکتی ہیں which women have a lower risk of coronary heart disease women with the following characteristics are at a lower risk of developing C H T one pre menopausal women two women of normal or ideal weight three physically active women four women ویمنڈنگ in to regular strenuous exercise five women with lower cholesterol and triglyceride levels اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خواتین اپنے ویٹ کو مینٹین کریں اس کو بڑھنے نہ دیں ایسی غذا نہ کھائیں جس میں کولیسٹرول ہائی ہے ریگولر ایکسرسائز کریں تو اس کے نتیجے میں وہ اوائڈ کر سکتی ہیں ہارٹ ڈیزیز کو ڈیلے کر سکتی ہیں اس کی ڈیولپمنٹ کو اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ مردوں کا رسک جو ہے کیونکہ ہم نے کہا کہ ان کو تمام عمر میں کسی بھی اسٹیج پر ہارٹ ڈیزیز ڈیویلپ ہو سکتی ہے کچھ ایسے فیکٹرس ہیں جو ان کے لیے زیادہ رسک کا باعث بنتے ہیں دا رسک فار مین مرد کا زیادہ رسک پہ ہوں گے ہارٹ ڈیزیز کے research has revealed number of variables that cause heart disease اور risky lifestyle more men than women for example developing when men and women under رسکیویئرز higher for men than women three high stress occupation more men heart disease تو رسک فیکٹرز مردوں میں تھوڑے سے مختلف ہیں عورتوں سے البتہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کی جو ماڈرن زمانے کی عورت ہے اس میں بھی یہ رسک فیکٹرز پائے جاتے ہیں بٹ ون ڈسٹاسٹور مردوں میں اس کا ہائی لیول موجود ہے جو کہ اگریسونیس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جس کا مطلب ہے اسٹریس کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے اور اسٹریس جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ہارٹ ڈیزیز کا باعث بنتی ہے مرد high calorie high cholesterol diet زیادہ استعمال کرتے ہیں اور پھر اگر وہ ایکسرسائز نہ کرتے ہوں اور اسموکنگ کرتے ہوں تو رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مرد ایسی آکوپیشن میں کام کرتے ہیں جہاں پہ ہائی رسک موجود ہوتا ہے زیادہ کمپیٹیو نیچر ہوتی ہے ان کی جاب کی اور اس میں ان کو زیادہ اسٹریس ایکسپیرئنس کرنا پڑتا ہے گھر کی جانب سے اور اپنے جاب کی جانب سے اپنی ورک پلیس کی جانب سے جس کا مطلب ہے کہ ان میں رسک جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے ان کو زیادہ ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ ہارٹ ڈیزیز کا باعث بنتی ہے اور اگر فیمیلز میں بھی یہ رسک فیکٹرس ہوں اور میلز میں بھی رسک فیکٹرز یہی ہوں تو اس صورت میں مردوں کو زیادہ ڈیمیج کا امکان ہے زیادہ سیریس اٹیک کا امکان جو ہے وہ مردوں میں پایا جائے گا اور ایک آخری چیز اس سب کچھ کو ہم اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں ایک آسان سا جواب ہے ہیلدی لائف اسٹائل کے ذریعے ریگولر ایکسرسائز کے ذریعے وائز ایٹنگ کے ذریعے ایسی غذائیں نہ کھائی جائیں جن سے کولیسٹرول بہت بڑھ جاتا ہے اور خاص طور پہ bad cholesterol L D L والی چیزیں ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے اس طرح کا کولیسٹرول استعمال کیجیے جو کہ ہیلدی ہے گڈ کولیسٹرول ہے اس میں ایچ ڈی ایل زیادہ ہے اسموکنگ بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے خاص طور پر ہارٹ ڈیزیز کی try to avoid smoking and if somebody is a smoker that person should try to quit in first place or if quitting is not possible then cut down on the number of cigarettes cigarettes every day regular exercise کو اپنی عادت بنائیے ہفتے میں کم از کم تین بار ایروبک ایکسرسائز کیجیے بیس سے پچیس منٹ کے لیے اپنی پرسنالٹی کو ٹائپ اے پرسنالٹی نہ بننے دیجیے اپنی انگزائٹی کو کنٹرول کرنا سیکھیے اور اسٹریس مینجمنٹ کی ٹیکنیک سے واقفیت حاصل کیجیے اور ان کو پریکٹس کیجیے اگر یہ تمام چیزیں کر لی جائیں جو کہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے صرف ان کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے تو ہارٹ ڈیزیز کو پریوینٹ کیا جا سکتا ہے بہت بڑی حد تک فیملی ہسٹری کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ڈیفیکٹس کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے لیکن باقی کے تقریباً سبھی رسک فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ ہم خود سے ٹھیک کر سکتے ہیں اگلے لیکچر میں ہم کینسر کے بارے میں اسی طرح کی گفتگو کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ